بولے اپنی رب سے دعا کیجیے کہ ہمارے لیے صاف بان کر دے وہ گائے کی سہ بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راپا جائیں گے